السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے خاص خاص ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور نبی کی کہانی جو کہ خاص نبی تھے بھلا کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے یوں آپ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ کے دادا اور والد نبی تھے خود بھی نبی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو بھی نبی بنایا آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت اسحاق کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ دی تھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور پھر ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی اور یہ بھی فرمایا اور ہم نے ابراہیم کو اس جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا سنتے ہوں گے آپ لوگ بنی اسرائیل بنو اسرائیل اسی لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یعنی کہ عبرانی زبان میں اسرائیل کہا جاتا ہے جس کو ہم عبداللہ کہتے ہیں عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یہی مطلب اسرائیل کا ہے اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو یہ بھی فضیلت عطا فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل میں آنے والے تمام پیغمبر آپ ہی کی نسل میں سے ہیں یعنی کہ بنو اسرائیل کے انبیاء یاد ہوگا آپ کو کل کی کہانی میں کہ حضرت اسحاق کے دو جڑواں بیٹے تھے محیث اور یعقوب اور حضرت محیث جو تھے وہ حضرت یعقوب سے کچھ پریشان رہتے تھے کیونکہ وہ بڑے تھے اور حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب سے زیادہ محبت تھی انہیں معلوم تھا کہ میرے یہ بیٹے اللہ کے نبی ہوں گے مگر محیث کو یہ بات معلوم نہیں تھی تو ایسا ہوا کہ حضرت یعقوب کی والدہ نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے کہیں دور چلے جائیے ایسا نہ ہو کہ محیث غصے میں آ کر آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں حضرت یعقوب سفر کرتے کرتے بہت دور ایک مقام حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے ماموں اپنے بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ان کی خاطر مدارت کی وہ اپنے ماموں کے پاس رہ رہے تھے وہاں پہ ان کی شادی بھی ہو گئی اپنے ماموں کی بیٹی سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ اولاد سے نوازا تھا آپ کے بارہ بیٹے اور ایک بیٹی تھی بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے بارہ قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی یہ بارہ قبیلوں کی کہانی آگے بھی آئے گی یاد رکھیے گا حضرت یعقوب کی چھوٹی بیوی سے ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے ایک حضرت یوسف اور دوسرے بنیامین اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ واپس کنان چلے جائیں جہاں سے وہ آئے تھے اب وہ واپس اپنے گھر والوں کے ساتھ وہاں جانے کی تیاری کرنے لگے رستے میں وہ اس جگہ پہنچے جہاں ان کے بڑے بھائی محیث بھی تھے ان کے بڑے بھائی نے دیکھا کہ کوئی اتنا بڑا قافلہ چلا آ رہا ہے انہوں نے پوچھا یہ کس کا قافلہ ہے معلوم ہوا یہ ان کے چھوٹے بھائی جو بیس سال پہلے کہیں چلے گئے تھے ان کے گھر والے ہیں دونوں بھائی آپس میں ملے اور ان کی تمام شکایات اور رنجشیں دور ہو گئیں حضرت یعقوب کی چھوٹی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے حضرت یعقوب کو اپنے بیٹوں حضرت یوسف اور بن یامین سے بہت محبت تھی کچھ عرصے بعد وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہنے کے بعد اپنے والد حضرت اسحاق کے پاس حبرون چلے آئے حبرون وہی جگہ ہے جہاں آپ کے دادا حضرت ابراہیم بھی رہتے تھے ان کے بڑے بھائی بھی وہاں پہنچ چکے تھے حضرت اسحاق نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں ایک سو اسی یا ایک سو ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی حضرت یعقوب کے دس بیٹے اپنے چھوٹے بھائی یوسف اور بنیامین سے بہت جلتے تھے انہیں لگتا تھا کہ ہمارے والد ان دونوں بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانے کے لیے انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا تھا یہ ہم سنیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی اور حضرت یوسف کے گم ہو جانے کے بعد وہ اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے سے ملایا جب وہ مصر کے والی بن چکے تھے حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے پاس مصر میں چوبیس سال تک مقیم رہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا ان کے اولادوں کو بھی جمع کیا اور ان سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا ابا جان ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے ابا اجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے انہوں نے کہا آپ کے معبود آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اس کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہے اور سب ہم ہم سب اس کے فرما بردار رہیں گے اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا میرے بیٹو اللہ نے یہی دین تمہارے لیے چنا ہے لہٰذا یاد رکھو تمہیں موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے رہنا تفسیر میں موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں چوبیس سال رہنے کے بعد وفات پائی وفات سے پہلے یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے اسی لیے ان کی وفات کے بعد ان کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کے بیت المقدس منتقل کیا گیا قرآن مجید کی سولہ آیات میں حضرت یعقوب کا نام ان کے نام یعقوب کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے انبیاء کی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی مزیدار کہانی کے ساتھ اللہ حافظ